عبداللہ بن وہب نے ہمیں خبر دی کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے عبداللہ بن قعب بن مالک نے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض کا مطالبہ کیا جو ان کے ذمے تھا تو ان کی آوازیں بلند ہو گئیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر ان کی آوازیں سنیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے یہاں تک کہ آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی کعب انہوں نے عرض کی حاضر ہوں اے اللہ کے رسول آپ نے اپنے ہاتھ سے انہیں اشارہ کیا کہ آپ اپنے قرض کا آدھا حصہ معاف کر دو کعب نے کہا اللہ کے رسول کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سے فرمایا اٹھو اور اس کا قرض چکا دو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو چوراسی